حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا شبہ عمد کی دیت میں اونٹ تین قسموں کے ہوں تینتیس اونٹنیاں تین سالہ تینتیس اونٹنیاں چار سالہ اور چونتیس اونٹنیاں چھ سے نو سالہ کے درمیان ہوں اور یہ آخری سب حاملہ ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکاون